آئیے آج سورت الطارق کی ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق والسماء س یہ مد متصل ہے آپ لازمی طور پر پانچ حرکات اوپر کو کھینچیں گے تو خوف اور پڑیں گے را باریک ہوگا یہاں چونکہ آیت ختم ہوتی خوف ساکن ہو جائے گا اور اس کی صفتیں قلقلہ ادا کریں گے سق و وما أدراك ما ما الطارق وما اس کے اوپر مد ہے چھوٹا مد منفصل تین الف کے برابر آپ کھینچیے دال ساکن ہے یہاں صفت قلقلہ ادا کریں گے اور آ کے اوپر کھڑا زبر ہے یہ پر پڑیں گے پو پر ہوگا را باریک اور قاف ساکن ہو رہا ہے لہذا اس کی صفت ہلکلا ادا کریں گے وما یہاں اگر اگر بسل کرتے ملاتے تو مت فوری کن نجم ہوتا لیکن وقت کیا ہم نے اب یہاں الف کے اوپر زبر لائیں گے النجم الثاقب النجم الثاقب نون مشدد ہے غنہ کریں گے جیم ساکن ہے اس کی صفت قلقلہ ادا ہوگی اور یہاں وقت کر رہے ہیں با کی صفت قلقلہ ادا کریں گے النجم الثاقب النجم الثاقب ان كل نفس لما اس نون پہ اخفا کریں گے نفسل یہاں سین کے نیچے دو زیر تنوین ہے ادغام بغیر غنہ ہوگا میم مشدد ہے ہر پہ غنہ ہے یا غنہ کریں گے ان کل نفس لما عليها حافظ عليها حافظ عليها حافظ عليها حافظ فلينظر الإنسان فلينظر اس نون پہ بھی اخفا ہوگا را باریک ہوگا اور اس دوسرے نون پہ بھی اخفا کریں گے سیلولی میم کے اوپر زبر ہے اس کو لمبا نہیں کرنا صرف حرکت کی آواز نکلے اور شد کی وجہ سے غن نہ کریں گے میم خولی کو دافق خلق یہاں نون ساکن کے بعد نیم ہے ادغام غننے کے ساتھ ہوگا مد متصل ہے پانچ حرکات کھینچیں گے قوف کی صفت قلقلہ ادا کریں گے وقت کی صورت میں اگر ملانا چاہیں تو دافی قین قیم ہوگا ادغام بغن ہوگا خولی قومی قولی يخرج يخرج من بين الصلب من بين الصلب نون ساکن کے بعد جب با آ جائے تو وہاں اقلاب ہوتا ہے میم کسی آواز نکلتی ہے میم بین سلبی میم والترائب والترائب مد متصل یا مد واجب والترائب والترائب إنه إن على رجعه لقادر على رجعه لقادر را پر کریں گے اوپر زبر ہے جین کی صفت قلقلہ ادا کریں گے لقو قوف پر ہوگا الکتی اور را ساکن ہے پیچھے زیر ہے اس لیے برا باریک ہوگا على رجعه لقادر على رجعه اب ان آیتوں کی تلاوت ہوگی نازیہ سب سے پہلی تین آیتوں کی تلاوت کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق شاباش وما ما الطارق النجم تاریخ اگلی آیتوں کی تلاوت محمود آپ کریں فلينظر الإنسان مما خلق شباش خلق من ماء دافق شباش يخرج من طيب